وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم ثم هو يوم القيامه من المحضرين اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے کیا تم نہیں سمجھتے کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطان پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعات دے دی پھر بالآخر وہ پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دنیا فانی جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت اس کی رونق کی قلت و ذلت اس کی ناپائیداری بے ثباتی اور برائی بیان فرما رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی پائیداری دوام عظمت اور قیام کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر چھ نو میں فرماتے ہیں ما عندكم ينفد وما عند اللہ باق لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کی تمام چیزیں بقا والی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر اور عمدہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا تو کچھ بھی نہیں لیکن افسوس کے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہو رہے ہیں جو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم ترمیدی میں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے پھر دیکھ لے کہ اس کی انگلی پر جو پانی چھا ہوا ہے وہ سمندر کے مقابلے میں کتنا کچھ ہے افسوس کہ اس پر بھی اکثر لوگ اپنی کم علمی اور بے علمی کے باعث دنیا کے متوالے ہو رہے ہیں خیال کرو کہ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتا ہو اور ایک وہ جو ایمان نہ لایا ہو نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں ایمان والے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا جنت کا اور اپنی بے شمار ان گنت غیر فانی نعمتوں کا وعدہ ہے اور کافر کے ساتھ وہاں کے عذابوں کا ڈراوا ہے گو دنیا میں کچھ روز عیش ہی منا لے تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ اور ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ حمزہ علی اور ابو جہل کے بارے میں آیت اتری ہے ظاہر یہ ہے کہ آیت عام ہے جیسے فرمان الہی ہے کہ جنتی مؤمن اپنے جنت کے درجوں سے جھانک کر جہنمی کافر کو جہنم کے جیل خانے میں دیکھ کر کہے گا کہ یعنی سورہ صافات آیت نمبر ستاون اور سورہ صافات کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ کہ بلا شبہ جنات کو یقین ہے کہ وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں